حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سب بحسم ربک الاعلی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر 1125